لفظ جہاد سے ڈرا نہ کرو گھبرایا نہ کرو اپنے دروازوں اور گھروں کو اس لفظ سے نہ ہٹاؤ محروم رہ جاؤ گے یہ لفظ سات آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے اس لفظ کو جبرائیل امین لایا ہے اس لفظ پہ قرآن کے پارے اترے ہیں اس لفظ پہ میرے آقا کا خون گرا ہے اس لفظ پہ حضرت حمزہ کے سترہ ٹکڑے گرے ہیں اس لفظ پہ تیرہ شہدائے بدر کا خون ہے اس لفظ پہ ستر شہدائے عہد کا خون ہے اس لفظ پہ ستر شہدائے بیر معاون کا خون ہے اس لفظ پہ سات سو صحابہ اور تابعین حفاظ کی حفاظ کا وہ خون ہے جو حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد گر گیا تھا یہ لفظ آسمان کے اوپر سے جبرائیل لائے حضرت موسا پہ حضرت موسا نے قوم کو جہاد کی دعوت دی اگر کسی نے پرچہ کاٹنا ہے حضرت موسا پہ کاٹے جبرائیل پہ کاٹے رب پہ کاٹے رب نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا موسا کو دعوت دے جہاد کی جبرائیل آئے موسا کو حکم دیا موسا نے اپنی قوم کو دیا قرآن نے تصویر کھینچ کے پورا رکو اتار دیا کہ حضرت موسا قوم کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں جہاد کی دعوت جرم ہے حضرت موسا نعوذ باللہ مجرم کہلائیں گے یہ حکم انبیاء پر آیا حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا وہ قتل جالوتا اللہ تعالیٰ خود جہاد کرتا ہے لڑتا ہے وہ کف اللہ المومنین القتال من قاتل کثیر انبیاء بھی لڑتے ہیں قرآن کہتا ہے انبیاء لڑتے ہیں جو جہاد کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن وہ جبرائیل کا دشمن وہ موسا کا دشمن وہ نبیوں کا دشمن وہ اللہ والوں کا دشمن وہ محمد عربی کا دشمن جو جہاد کرے گا وہ ان سب کا یار ہوگا